میں مالدار کہا جاتا ہے غنی کہا جاتا ہے شرعی غنی اس پر قربانی واجب ہے حنفی مذہب امام مالک ہوں امام شافعی ہوں امام احمد ہوں ان کو کہا جاتا ہے جمہور فقہا تو جمہور فقہا جو ہیں ان کے مذہب میں قربانی واجب نہیں ہے سنت موقع ہے اس بات کے اس اختلاف کے بیان کرنے کا میرا کیا مقصد ہے عوام کو مسائل بتاتے وقت اختلافات بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا عوام کا ذہن پریشان ہو جاتا لیکن میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں دیکھنا ذرا تین اماموں کے نزدیک قربانی سنت موقع ہے واجب نہیں حنفی مذہب میں ہی واجب ہے بس اب یہ سنت موقع یہ جمہور کے نزدیک ہے اس کو ادا کرنے میں لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں داڑھی شریف رکھنا اس کی بات کریں تو کہتے ہیں سنت یہ ہے اس سے زیادہ کیا ہے بھائی یہ سنت ہے داڑھی سے جان چھڑا لی جاتی ہے محض سنت کہہ کر لیکن جو جمہور اماموں کے نزدیک سنت ہے اس کے ادا کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگایا جاتا ہے اور لاکھوں روپے کیوں خرچ کیے جاتے ہیں تو یہ دین کی وجہ سے نہیں ہے یہ خدا پاک کا حکم سمجھ کر نہیں ہے صرف رواج اور کھانے پینے کا کام ہے یہ وہی قوم ہے نا جو روزانہ کسی ہوٹل پر گوشت کھا رہی ہوتی ہے تو کیونکہ گوشت کھانے کا عاشق ہے یہ بڑوا اس وجہ سے اس کو یہ سنت یاد رہتی ہے ورنہ تو اس کو فرائض یاد نہیں ہوتا کوئی کرائے بھی صحیح تو سننا بھی گوارا نہیں اگر کوئی بندہ فرض خدا کے اس کو یاد کرائے کہ یار یہ دیکھو فرض ہے خدا کا سننا بھی گوارا نہیں کرتا لیکن یہ موقع سنت جو ہے یہ اگر ہزار بندہ اس کو بھلوانا چاہے کہ یار بھول جائے یار کیا ہے سنت ہے لیکن یہ نہیں چھوڑے گا کیوں یہ خدا کا دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے صرف یا رواج اور یا پیٹ پوجا پاس دو کام ہے دوستو قربانی کا ایک مسئلہ بیان ہو گیا کیا کہ حنفی مذہب میں غنی پر واجب ہے ہر ایک پر نہیں صاحب استطاعت پر واجب ہے صاحب طاقت پر ہے صاحب یسار پر واجب ہے صاحب غنا پر واجب ہے کمزور پر ماڑے پر تنگ دست پر واجب نہیں جن کے نزدیک سنت موقع ہے ان کے نزدیک مالدار پر دوسرے پر کے لیے سنت موقع بھی نہیں ہے ان کے نزدیک دوسرے نمبر پر اچھا اب وضاحت کریں یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ صاحب استطاعت کہہ رہے ہیں ہیں ہیں غنی رہے رہے صاحب یسار وہ کون ہے کتنا مال ہو تو بندہ شریعت فقہ میں شریعت میں مالدار غنی قرار پاتا ہے اور پھر اس پر کچھ واجبات آ جاتے ہیں اور وہ شریعت میں مالدار ہونے کی وجہ سے جو شرعی دوسروں کے مال کے اندر حصے ہوتے ہیں وہ حصہ نہیں حاصل کر سکتا یعنی زکوٰۃ کا لینے کا حقدار نہیں ہوتا فطرانہ نہ لینے کا حقدار نہیں ہوتا کتنا مال ہو کتنا مال کتنا مالو جس کی وجہ سے بندہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں اس پر زکوٰۃ لینا حرام فطرانہ لینا حرام قربانی کرنا واجب فطرانہ دینا اس پر واجب زکوٰۃ لینا اس پر کتنا مال ہونا چاہیے ساڑھے باون تولے چاندی کتنا ساڑھے بونجا تولے چاندی ساڑھے باون تولے چاندی چاندی کا نام کیوں لیا جاتا ہے اس کا وزن مقدار کیوں بتایا جاتا ہے پیسے کیوں نہیں بتائے جاتے ہمارے فقہا کیوں ایسا کرتے اس وجہ سے یہ چیزوں کی قیمتیں وہ چڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہیں چڑھتی اترتی رہتی ہے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو ہمارے فقہا جو ہیں وہ بہت علم والے لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا ساڑھے باون تولے چاندی اب جس دور میں بھی جس وقت میں جس زمانے میں جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں اس زمانے اور علاقے میں اس وقت میں اس دور میں ساڑھے باون تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی آپ نے وہ معلوم کر لی اس کو سامنے رکھ کر ساڑھے باون تولے چاندی مثلاً مثال دیتا ہوں اگر چاندی دو ہزار روپے تولا ہو کتنا تو باون تولے کتنا قیمت بن جائے گی ساڑھے باون تولے کا ایک لاکھ پانچ ہزار اب سمجھ آ گیا اب فرض کرو اس وقت چاندی کی قیمت دو ہزار روپے تولا ہے تو اس کی قیمت اس وقت کے لحاظ سے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ہے تو اگر کسی شخص کے پاس گھریلو ضرورتوں سے حاجتوں سے زیادہ اصلی حاجتیں گھریلو اصلی یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں اصلی اور گھریلو گھریلو اصلی جو حاجتیں اور ضرورتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ کوئی گھر کا ساز و سامان ہو کوئی جانور ہو کوئی زمین پڑی ہو ایسا شخص شریعت میں گنی شمار ہوتا ہے مالدار شمار ہوتا ہے جس کے پاس ایک لاکھ پانچ ہزار مالیت کا مال گھر میں اصلی ضرورتوں سے زیادہ پڑا ہوا کوئی جانور ہو دکان میں پڑا ہوا ہے زمین ہے کرائے کا مکان ہے ایسا شخص شریعت میں غنی شمار ہوتا ہے مالدار بندہ ہے اب بات کو سمجھنا فقہا نے فرمایا اصلی ضرورتوں سے زیادہ تو ایک تو ضرورت ہو گئی دوسرا اصلی ہو گئی اس کا مطلب ہے کچھ ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو بندہ خود بنا لیتا ہے لیکن ہوتی نہیں اصلی نہیں ہوتی فضول ضرورت نہیں ہوتی لہذا اگر کسی کے پاس کپڑے ہیں ہمارے فقہ کرام نے لکھا کہ اصلی ضرورت کا کپڑا کتنا ہوگا وہ لکھا ہے ایک سردی کا جوڑا ایک گرمی کا جوڑا ایک جمعہ عید اور شادی کا جوڑا تین جوڑے تین جوڑے اصلی ضرورت اس سے زیادہ اگر جوڑے ہیں ان کی قیمت دیکھیں اگر ایک لاکھ پانچ ہزار کو پہنچتی ہے تو یہ حضرت مالدار ہے چاہے سائیکل گھر میں وال آج کل تو مالدار کا معیار غنی ہونے کا معیار یورپی اور فرعونی اور قارونی ہے مالدار اس کو سمجھا جاتا ہے جو اربوں روپے کا مالک ہو کروڑوں کا مالک ہو نیچے سب غریب شمار ہوتا ہے حول ولا ہے یہ کیا زیادتی ہے یہ فرعونوں اور قارونوں کا معیار ہے نبیوں کا معیار یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں بیا رحم وسلح تو و تسلیم کے نزدیک وہ شخص مالدار ہوگا جس کے تین جوڑوں سے زیادہ کپڑے ہوں اور ایک لاکھ پانچ ہزار کی قیمت کو یعنی اس وقت کی مالیت کے لحاظ سے پہنچ جاتے مالدار ہو جائے گا برتن پڑے ہوئے ہیں ایک وہ برتن ہے کہ جو انسان کی اپنی روزانہ گھریلو استعمالات میں آتے ہیں کھانے پینے کے پکانے وغیرہ کے ایک وہ ہیں مہمان آ گیا اس کے لیے ایک وہ ہیں جو شو بازی کے لیے رکھے ہوتے ہیں گھر کو سجانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں اگر ان برتنوں کی قیمت ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کو پہنچتی ہے تو یہ حضرت غنی ہے یہ صدقے لینے اور زکوٰۃ لینے اور فطرانے لینے کا کوئی حقدار نہیں ہے حرام ہے اس پر لینا اس پر خود قربانی واجب ہو جائے گی اس پر خود فطرانہ واجب ہو جائے گا اس پر زکوٰۃ وغیرہ یہ لینا حرام ہو جائے گا سمجھ نہیں آئی بھائی اسی طرح گھر کی دیگر چیزیں استعمال چارپائیاں بڑے بڑے حسین اور جمیل چارپائیاں شاہ جی بڑے بڑے ڈیزائن کے ساتھ بنوا کر لوگ رکھتے ہیں پچاس پچاس ہزار کی ایک ایک چارپائی ہوتی ہے تو دو چار پائیاں اکٹھی ہو گئیں تو حضرت تو مالدار ہے لوگوں کو منہ چھپا کر کے دکھاتا رہے کہ میں غریب بندہ ہوں ماڑا ہوں تو خدا اس پر ناراض ہوگا تمہیں شرم نہیں آتی میں نے تجھے غنی بنایا ہے تو کیوں خود کو غریب ظاہر کرتا ہے اسی طرح جوتے جو ضرورت کے ہیں وہ ضرورت کے جو ضرورت سے زیادہ استعمال سے لوگوں کے سامنے فخر اور تکبر اور شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ بندہ غنی بن جائے گا اگر ایک لاکھ پانچ ہزار کے جوتے ہو جائیں گے سمجھ آ رہی کہ نہیں دکان میں سامان پڑا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار کی قیمت کا بنی ہے سمجھ آ رہی اللہ اس کا مطلب ہے اس ماحول نے ہمیں اپنی طرف کھینچ کر جو غریب بنا دیا ہے یہ اس ماحول کی نحوست ہے اسلام نے جو ہمیں ایک درجہ تک جس جو درجہ میں نے بتایا اس درجے تک اسلام نے جب ہمیں غنی بنایا ہے تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا اس قوم کا کہ یہ اپنے آپ کو مانگت اور فقیر بن او بھائیو اگلی بات سنو آلات آلات حرفہ کمانے کے آلات جو ہیں نا وہ چاہے جتنے مہنگے ہوں وہ ضرورت اصل میں آ جائے لیکن اتنا ہوگا بات سمجھنا کہ ایک ہے چلو اس کو مزید ذرا کھولتے ہیں پرانے زمانے کی مثال دے کر پھر نئے زمانے میں آتے ہیں پرانے زمانے میں کسی شخص کے پاس ایک گھوڑا سواری کا ایک گھوڑا جہاد کا کا جہاد ہوتا تھا تو ضرورت اصلی ہوتی تھی اس سے اوپر اگر گھوڑا ہے تو وہ بندہ کنی شدہ ہو اسی طرح ہل چلانے کے آلات ہیں پہلے بیل ہوتے آج ٹریکٹر ہے کھیتی باڑی کے آلات ہیں یہ آلات ضرورت اصلی میں آ جائیں گے تو اگر کسی کے پاس یہ آلات ہیں بات سمجھنا تو ان آلات کی وجہ سے زکات لینے کا حقدار تو نہیں بنے گا لیکن اس پر فطرانہ قربانی یہ بھی واجب نہیں رہیں گے کیونکہ آلات جو ہیں یہ ضرورت اصلی میں آ جائے پنکھے ہیں ہوا کے یہ گھر میں ضرورت اصلی کسی کی ضرورت اصلی اے سی ہے بیمار ہے تکلیف ہے وہ اس کی ضرورت اصلی میں آ جائے گا اب کس کس کی طرف سے واجب ہوتی ہے قربانی اپنی طرف سے واجب ہوتی ہے بچوں کی طرف سے واجب نہیں ہوتی بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہوتی فطرانہ واجب ہوتا ہے بچوں کی طرف سے بچے کا اپنا مال پڑا ہوا ہے پھر بھی والد اس کی طرف سے اس کا مال اٹھا کر قربانی نہ کرے مسافر پر قربانی نہیں مسافر حج پہ جا رہا ہے قربانی نہیں ہے اس میں کون سا جانور قربانی میں لگے گا یہ بات آ جاتی ہے جی قربانی جانور میں عیب ہو تو نہیں لگتا اب عیب کا کیا کلیا ہے عیب کا ایک کلیا بتاتا ہوں جس سے آپ کو عیب معلوم کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی ایسا عیب اور نقص جس سے جو تاجر لوگ ہیں وپاری وپاریوں کی نظر میں قیمت جانور کی کم ہو جائے جس عیب سے وپاریوں کی نظر میں سوق تاجرین میں تاجروں کی بازار میں قیمت کم ہو جائے وہ عیب ہے چاہے وہ سینگ میں ہو چاہے دم میں ہو چاہے ٹانگ میں ہو چاہے کہیں میں یہ ہمارے فقہ نے کلیا لکھا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں خسی جانور ہے یہ عیب نہیں کیوں خسی جو ہے وہ الٹا قربانی کے موقع پر زیادہ قیمت پاتا ہے کیونکہ اسلام میں خسی کی قربانی کرنا کی فضیلت زیادہ ہے آنر کی بجائے سمجھ آ گئی کیا وقت ہو رہا ہے بھائی پہنچے آگے میں تو پورے سات بجے یہاں پہنچ گیا تھا آپ دوستوں کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو پندرہ منٹ اوپر ہو گئے قاری صاحب تشریف لاتے ہیں قربانی کے مسائل جو ہے نا یہاں اللہ پاک اطمینان اور تسلی سے بیٹھنے کی توفیق بخشے تو ایک میں رسالہ ترتیب دوں گا جس کے اندر مسائل تنقید شدہ یعنی انتہائی صحیح صاف نچوڑ کر کے نا وہ لکھوں گا یہاں اس موقع پر بیان نہیں سارے ہوتے لیکن جن کو بیان کرنا ضروری ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی مجھ سے وہ بیان نہیں صحیح پائے تو میں انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ رسالے کی شکل میں آپ کو پیش کروں گا تو وہ آپ یوں سمجھیں گے کہ میرے ہمارے جیب میں چھوٹا مفتی آ گیا ہاں یہ موبائل جو ہے موبائل ہو گیا ٹی وی ہو گیا وغیرہ یہ کئی بار بتا چکا ہوں یہ حاجت اصلی میں نہیں آتے تو موبائل اگر آئے گا نا بات سمجھنا موبائل جو ٹچ موبائل ہے ایک یہ کاروباری لوگ ان کی ضرورت ہے یہ آپ آج کل جو کاروبار کرتا ہے وہ ٹچ نہ رکھے تو پھر سمجھو اس کا کاروبار نہیں ہو سکتا ایک تو چھوٹا موٹا ہوتا ہے نا کاروبار اب ریڑی لگانے والے کا ٹچ موبائل کے ساتھ کیا تعلق ہے اس نے کون سے آرڈر لینے ہیں بھائی ادھر ادھر سے یہاں ٹچ موبائل رکھنے میں تو ہر بندہ شوقین ہے نا وہ تو الگ بات ہے لیکن ٹچ موبائل اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ ایک درمیانی سطح تک کا اب جو لاکھوں روپے کے رکھتے ہیں وہ حاجت اصلی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ العزیز مزید غور اور تعمل فکر کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کو ضبط تاریخ میں لائیں گے چلو چلو